فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داود نے جالود کو قتل کر دیا اور اللہ نے داود کو ملک و حکمت دیا اور جو چاہا انہیں سکھایا اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا فائدہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجاہدین کے ذریعے کفار و فجار اور اہل شر و فساد کو مار نہ بھگائے تو وہ زمین میں فساد پھیلائیں لیکن اللہ نے اپنے لطف و کرم سے جہاد کو واجب قرار دیا تاکہ اہل خیر کا غلبہ ہو اور اللہ کا دین سرزمین پر جاری و ساری ہو